ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ ہم میں سے جب کسی کو غسل جنابت کی ضرورت ہوتی تو وہ اس طرح یعنی دونوں ہتھیلیاں اکٹھی کر کے تین لب پانی لیا کرتی اور اپنے سر پر ڈالتی اور پھر باقی جسم پر ایک چلو لے کر اس جانب ڈالتی اور دوسرا چلو دوسری جانب سننے ابوداوت حدیث نمبر دو سو تریپن